کے روز کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ اثر سے شروع ہوتے ہیں اثر سے لے کر عشاء تک اور پھر صبح عشاء فجر کے بعد اثر کے بعد کے جو معمولات ہیں اس میں سب سے پہلے نوشی کی مجلس ہوتی ہے سارے قریب آدھا گھنٹہ پچیس منٹ پینتیس منٹ اس طرح پڑھتے ہیں تعداد کو تعلیم نہیں ہے اس کے بعد پھر دوسری مجلس ختم ہوا جگان کی ہوتی ہے اور تیسری جو ہے سوریہ یاسین شریف کے اسماع حسنہ کا ذکر خفی یہ تو ہماری پورے سال حضرات کی معمولات ہیں تو عام حالات میں یا عام اوقات میں تو حضرت سے سوال جواب یا اپنی کیفیات یا معاشرے کی تو محبت نہیں آتی ہے اس وقت حضرت مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا معمولات میں نے بتایا یہی ہیں لیکن اس کو ہم مختصر کرتے ہیں ساتھی بیٹھے ہیں علماء اور عوام ماشاء اللہ اکثریت ہیں تو ساتھی اپنے کوئی بات کرنا چاہیں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ زیادہ مناسب ہے ایک مذاکرین کیفیت ہو تو اس وقت تھوڑی دیر لیے دوشی پڑھ لیجیے اس کے بعد جو ساتھی بھی بات حضرت سے کرنا چاہتے ہیں عام طور پر بیان سے ہٹ کر تو وہ اپنی بات حضرت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ساتھ ہی دروشی پڑھتے رہیں ہم بس میں حضرت دروشی پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ ہمارے معمولات میں سے جمعرات کے دن ایک ختم و بھی ہوتا ہے اس کے فضائل میں تجربات میں یہ ہے کہ مشکلات میں مسائل میں پریشانیوں میں اس کو کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکات سے ان مشکلات کو دور فرماتے ہیں پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں مسائل کو حل فرماتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں جو مسائل ہم سب کے سامنے ہیں جیسے کہ اجتماع کے دنوں میں حضرت شاہ صاحب نے پہلے دن کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سارے جو عدالشریف شروع میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد منجا من اللہ بلجاء جو پڑھا جاتا ہے حدیث شریف سے لیا گیا ہے منتخب ہے ثابت ہے وہاں سے اور اس کے بعد جو سورہ علم نشرہ ہے آپ اس کے معانی پر مفہوم پر غور کریے ان وسری اسرا ہر مشکلات کے بعد اللہ رب العزت آسانی ہے پیدا فرماتے ہیں تجربات میں بھی ہے کہ گھروں میں شروع کیا جائے دکانوں میں شروع کیا جائے کارخانوں میں شروع کیا جائے بہت آسان ہے آپ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پر یہ ساری طریقہ پورا لکھا ہوا ہے اور اس میں تعداد متعین ہے اس کی تین سو ساٹھ مرتبہ اور یہاں دانوں پہ کیا جاتا ہے لیکن عام مجموعوں میں اور مجالس میں جب تعداد زیادہ ہو تو اندازے سے اس کو پڑھا جاتا ہے جس وقت تھوڑی دیر کے لیے ختم خواجہ تین دفعہ سب سے دوسری پڑھ لیجیے لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا چار میں بیٹھ جائیے اپنی گردن کو جھکا لیجیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے دائیں بائیں سے ہٹ کٹ جائیے اپنی زبان کو تالوں سے لگا لیجیے اس تصور اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت موصلہ دہار بارش کے ذریعے میرے اوپر برس رہی ہے اور میرا دل ایک پیارے کی مانند ہے اس رحمت کو اپنے اندر درج کر رہا ہے اور شکرانے کے طور پر میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ پوچھنا پوچھنا چاہیں یعنی پوچھے کہیں اس وقت وہ اپنی تصبیہات بیٹنون تصویہات جو ہے یعنی تیسرا کلمہ سو مرتبہ دوسری سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ ساتھی اس میں مصروف رہے اور بات ساتھی پوچھنا چاہتا ہے یا حضرت سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت سے بات کر سکتے ہیں بعد میں حضرت نہیں ہوتے پھر آرام کے لیے ہوتے ہیں پھر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اور مصروفیات میں ہوتے ہیں اس وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹائم لے رہے ہوتے ہیں اس وقت حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت وہ قیمتی بنائے کوئی بات کرنی ہے حضرت سے بات پوچھ سکتے ہیں ساتھیوں کو جگہ دے دیں جو آگے آنا چاہتے ہیں جو ادھر سے بات کرنا چاہتا ہے باقی ساتھی ذرا حضرت کا بیان مستقل جو ہے وہ انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا مغرب کے بعد میں ذکر ہوگی اس کے بعد پھر دعا عشاء تک انشاءاللہ یہ معاملات رہیں گی

ذكرت الكلمة متى؟ وأبناء يدوس

antena, na pompe lá e tudo. Né? Fiz você de bilhete. Jogou um pão, faço pão, vai de casa. Você de bilhete, de bilhete. नहीं não हम काम Não हैं प्रोग्राम não mas Mango, filho de uma copa tem uma mango. Então, é exatamente isso. Mas, vindo de outro caso, sangue fechado, tem outro, tem outro, tem outro, vinho fechado, tem outro, tem vinho, tem outro. Isso, tipo assim, de. de é, é, vigilante legal, né? E, é, é, é, é, é, é, é, اس وقت جو جو بھائی بیت ہونا چاہتے ہیں ہیں وہ بھی آگے آ سکتے ساتھی بیت بیت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی آگے ساتھی جو پڑھتے بیچ میں ہو کے ہمارے موت ستر متحرک میرا ساتھی ہے ساتھی ہمارا قل لا لا اله اله الا الا الله الله الله محمد رسول اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کہ ایمان اللہ تعالیٰ پر اس کی فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کی نبیوں پر روز آخرت پر تقدیر پر اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعت سے تمام گناہوں سے انشاءاللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا میں نے بیت کی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے مختار الدین کے ہاتھ پر جب نماز پڑھے تو ایک مسئلہ کہ مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا نقصان نماز پڑھیں تو نقصان کا آپ پڑھیں کل قیامت کے دن استحضار کرو کہ دن قیامت کے دن بھی اللہ قسم پڑھاؤں ٹھیک ہے اور جب نماز میں خیال بدل جائے تو کون میرے خیال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے خیال کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ اس کو پڑھیں اس لیے آپ تھوڑا تھوڑا شروع کریں کیونکہ آپ اسباق ہے اسباق نہ ہو کوشش کریں کہ زیادہ ہو اسباق ہو تیز تیز میں تھوڑا پچاس میں چھوڑ دیں

僕はもう一回もあって、自分はもうあって、自分はもう一回も。 Такие, блядь, наверное, я на хуй тебя शासन सभेचे खासदार मालक कमजोरीला राखलेला जुमरात केली मुखच आपण

السلام عليكم इसको तो था जी बताए चिकन जान कुछ बोला बोले से सौ सौ बोले से बारह तस्बीर का बोला हाँ وكسبها شنو يجي وتجي سمت ولا يجي أو لا يجي فرشمت بأمنا أنا في أسلوب ولا يجي إنسان جس کے اندر درد ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر کر ہی لیتا ہے کر ہی لیتا ہے ہے ہے کرتی کرتی تفتیش کتنے کام ہے کام کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں جی ہمیں کھانے تمہارا جان بنتی ہے پیسے کمانے میں تمہاری مار سے اس سے میرے دن میں ہو جائے گا میرے امار کے دل میں آئے گا ہمارے ماں کی زندگی میں آئے گا ہمارے بار میں بیٹھے

ama kendi को भैया नहीं जल्दी को मैं अगर हमें कि कितनी वैसी होती थी हम आपकी दिए उसको क्या किया चाहिए स्पेयर पार्ट स्पेयर पार्ट के साथ मिलता नहीं पर मैं आपको कुछ खरीद देते आपको बड़ा सर की बात बताऊँ बताऊँ कि हम सही आप ऐसा भी कर

you

chega. Esse negócio aqui. Ah, é assim, não gostava de saber para falar. O que é por como eu Sempre me preocupava. Eu vou lugar. بتاؤ کرتی ہے کیا

Yes, ساتھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں نماز کے بعد انشاءاللہ سنتوں سے فراغت کے بعد چھ رکعت نفل عوامین پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تشریف لے کر سے ذکر اور بیان ہوگا ہاں جی، بھائی بھائی صحیح بھائی صحیح رحمان دیکھو یہ ساتھ پڑا ہوا ہے غائب ہو جائے What is it? ٹائم ہی میر ساتھ پوچھ رہے سب نے دیا جی یہ لکھا سب تھا چڑھا دیا انہوں نے چڑھا دیا جیسا بیٹا یہ تو عام لوگ بھی دے رہے ہیں سارے

آپس میں صحیح ہے نا تو وہ اچھا ٹائم لگا چھوڑ

وقت تو میرا پورا ہے لیکن صبح تھوڑا بہت جانا ہوتا